جسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اسی طرح جہنم میں بھی مختلف درجات ہوں گے جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان فرمان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا اسی طرح آگ بھی گناہ گار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا لہذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی گرمی اور حدت سے ساری دنیا جل کر ختم ہو جائے میرے آقا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دو زخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا امام غزالی فرماتے ہیں اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ اگر تمہیں آگ کے جلانے میں شبہ ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر تو دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگ کیسے جلاتی ہے جبکہ اس دنیا بھی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن لیکن سوچو جب یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے دنیا میں کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے یہ سزا کتنی بڑی ہے تو سر سوچو جب یہ آگ دنیا کی آگ سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا اگر جہنمی جہنم کی آگ سے دنیاوی آگ کو پالے تو خوشی سے دوڑتے ہوئے اس میں داخل ہو جائے اسی میں اپنی رجا اتنا فرق ہے دنیا اور جہنم کی آگ میں ایک جھوٹ بولنے والے ایک بار ذرا جلتی مومبتی پر انگلی رکھ کر دیکھ لے کیا یہ آگ برداشت ہوتی ہے اے اے ظلم کرنے والے قتل کرنے والے اے رشوت دینے والے اے سود کھانے والے ارے تو تو چولہا جلانے کے لیے بھی جاتا ہے نا تو ڈر کے جاتا ہے ماچی سے دور سے جلا کر چولہے پر پھینکتا ہے کہ کہیں آگ کا تھوڑا سا شولہ بھی مجھ کو نہ لگ جائے جلتی اگربتی سے ڈلتا ہے جلتی بھی سگریٹ تیرے پاؤں کے نیچے آ جائے تو تل ملا جاتا ہے ذرا سوچ جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا اس کی بارکا میں جس محبوب کی سفارش قبول ہونی ہے جس محبوب سے ہم شفا کی بھیک رہے آقا بڑی تکلیف میں ہے میرے آقا اپنے رب سے بخشوا دیجیے اگر اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہمارے آقا نہیں فرما دیا کہ مجھ سے شفا کا سوال کرنے والے کیا تھی دنیا میں میرا یہ ارشان ناراس سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفا حرام ہے نہ اس سکے گا قیامت کہ یہاں خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا